قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيف بلسانه وإن لم يستطيف بقلبه وذلك ضعف الإيمان صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم نحن على ذلك من الشواهد من الشاكرين محمد بن عبد العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نحو لغة من لساني يفقه قولي آواز سیکھا رہی ہے جی سر صاحب آواز سیکھا رہی ہے سر آپ سیکھ رہا ہے تیسرا میرے دوست میں نے آج پڑھ لی جس میں کہ پوری امید کے کام رام کا تذکرہ ہے پچھلے ہی ہفتے ہماری ایک ٹریننگ تھی تو اس میں ٹریننگ والے حضرات نے کہا کہ بہرحوی کو روکنے کا کیا طریقہ ہے تو ایک آدمی نے جواب دیا کہ انسان کے اندر دو دارے ہیں خوف ہے اور شوق ہے تو خوف کے لیے سزا مقرر کی جائے اور شوق کے لیے نام مقرر کیا جائے بہر بھی اور بھائیوں کو چھوڑنے کے لیے سزا مقرر کی جائے اور نہ چلنے کا معاوضہ اور اس کا فائدہ دلایا جائے انسان کے اندر یہ دو ادارے خوف اور شوق اس کو چلاتے ہیں لہذا بہرحال گراہوں کو روکنے کا بھی طریقہ ہے کہ خوف کے لیے سزا دلائی دی جائے اور شوق کے لیے معاوضہ دیا جائے اچھائی کا شوق سدونے کے لیے معاوضہ دیا جائے اور برائی سے چھوٹنے کے لیے اس کو سزا کا خوف دیا جائے تو نے کہا نہیں یہ تو یورپ میں پھانسی ختم ہو گئی ہے اور سزاؤں کا تصور بدلا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ سزاؤں سے عارضی طور پر رکتا ہے آدمی مستقل نہیں رکتا ہے تو سزا کا فائدہ نہیں ہے پھانسی کا فائدہ نہیں ہے اور اس طرح جو بدنی تکلیف ہے مختلف گناہوں پر ہماری اسلامی شریعت میں ہے اسلامی شریف میں جرمانے نہیں ہیں بدنی تقریر جیل میں ڈالنا بھی انگریزی قانون کی طرح کرنی ہے کہ بال بجل اس کے مر رہے ہوں اور آدمی کو جیل میں ڈال دیا گیا اللہ یہ کہ کوئی کسی سے شر فساد کا خطرہ ہو تو اس کو روکنے کے لیے کچھ وقت کے لیے مجموعے سے ہٹانا ورنہ یہ سارا پاکستان پہ کارڈ چل رہا ہے یہ تعزیرات ہند میں کا تھا کوئی چل رہا ہے باوجود ایک آئین میں آیا ہوا ہے کوئی قانون کے خلاف نہیں ہوگا اور اس آئنی کو آئنی پٹیشن کر کے سارے چالو آدمی کا لبن کرایا جا سکتا ہے پاکستان کے آئین کے تحت لیکن چونکہ لوگوں کے پاس وہ قوت نہیں ہے جو قانون اور آئین کو متاثر کرا تھا اس کے بچارے وہی قانون سے باوجود آئین میں پروین ہوتے ہوئے وہی پاکستان کا چل رہا ہے تو خیر وہ ان کی بات کر انہوں نے کہا جی یہ تو آرمی جیسے یورپ میں سزائیں سزاؤں کا سفر بدل گیا ہے تو میں اگر غور کرتا رہا کہ ہمارے پاس اس کا کیا نظام ہے تو یہ آئے سامنے آئی کہ ہمارے پاس تین سیٹ پہلے ہیں اس کے بعد تعزیرات اور قانونی چوتھا مرحلہ ہے تو مین کو محمد یاد یہ تین سٹیپ پہلے کلیئر ہونے ہیں پھر چوتھے پر جا کر گئے ہے تو تعزیراتی قوانین اور اس کو نافذ کرنا ہے وہ ہمارے ہاں جرائم ختم کرنا اور ایسے آپ سال چلن کا پیدا ہونا یہ دو ادارے کرتے ہیں یا تین ادارے تین ادارے کرتے ہیں پہلے تو ذرائع ابلاغ کے ذمہ حضرات یا دونوں خیر کرتے ہیں اچھائی کی طرح بلاتے ہیں اچھائی کے فوائد اس پر اللہ کے آنے رحمت دنیا کی کامیابیاں آخرت کے نجات اور آخرت کی رحمتیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے لیے بجائے باقاعدہ مجالس قائم کرنے کا موسم ہے ارشاد کی مجالس قائم ہیں تعلیم و تعلم کی مجالس قائم اور ہر ایک آدمی روزانہ اچھے اعمال کے فوائد اور بڑے اعمال کے نقصانات کو قرآن حدیث سے مستقل پڑھے اور سنیں یہ روزانہ ہر ایک آدمی کے بارے میں اپنے ذاتی طور پر پڑھنا سننا اور اجتماعی طور پر پڑھنا سننا فضائل اعمال اور خراب اعمال پر نقصانات ہیں اس کو ہر ایک آدمی کو رہنا پڑھنا سننا چاہیے تو یہ دونوں الخیر کا شعبہ ہے کہ عام طور پر نیکی کا اچھائی کا ایسے اعمال کے سوابوں کا ایسے اعمال کی رحمتوں کا اس کو دنیا کے ملنے والے فوائد کا یہ طبقہ اور چرچا ہے اور خراب مال پر کے آنے والے نقصانات اور دنیا راحت کی ناکامیابیاں اس کا چرچا ہے معاشرے میں ہر روز ہو اس کے لیے مجالس قائم کی جائیں انفرادی طور پر اس کو کیا جائے تاکہ انسان کے ذہن کے سامنے نیکی اور برائی کے معیار نیکی کے فائد برائی کی کباب کرنے کی مصیبتیں یہ اس کے بعد سامنے بار بار لائی جائیں اس کے اس کا ذہن نیکی کی طرف متوجہ ہوگا اور برائی سے اس کو نفرت ہوگی تو ایک ہمارے یہاں شب یدون خیر کا پھر یہ ہے ہم انہیں بال معروف آپ استداد پیدا ہو گئی فوائد سنا سنا کر برائی کی کباس کو بتا بتا کر پہلا نفرت کا آپ نے دے دیا صبر اب آپ کے لیے امر بالمعروف معروف آسان ہو گیا آپ اگر کسی برائی کرنے والے تو اس کو کسی آدمی کو نیکی پر ڈال دیں گے کہ نیکی کرو تو اس کسان اس کو آپ کے فوائد بیان کر لیے ہیں مجھے لگا لگا کر اور تفصیلات بیان کر کر کے اور ترغیب دے دے کر اب آپ اس کو جو کہیں گے کہ اس نیکی کو اختیار کرو تو اس کے لیے آسان ہے آپ اختیار کرنا آسان پہلے وہ مرلا پورا خیر کا تو یہ ہمیں بل معروف شروع ہوگا اور پھر جو یہ تو جنہور ہوگا کہ آپ اس کی پھر برائی سے روکیں تو ایک روکنا عام ہے خاص ہے کے ہاتھ میں چلتے آپ نے آدمی کو دیکھا نہیں ہے بڑے بوڑھے نے چھوٹے آدمی کو کھا دیا کہہ دیا اگر جو اس نے قوت کا استعمال نہیں کیا غور نہیں ڈالا لیکن اتنا کہنا بھی ہے بہت اثر رکھتا ہے ہمارے یہاں پروفیسر صاحب کا چکرال کے تو ان کے والد صاحب سردیوں میں یہاں کے تو بال سڑک بننے کے لیے دیکھا کہ عورت کا سڑک دوپٹا بھی نہیں ہے بال بھی اس کے کٹے ہوئے ہیں اور وہ اکیلی جا رہی ہے تو ہمارے پہاڑی علاقوں میں جب عورت کو بہت سخت گالی دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سڑک تیرے بال مون دوں گا اور دوپٹا تیرا چھین لوں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا تو وہ انتہائی بےزتی کی علامت ہے کہ عورت اکیلے دوپٹے کے بال کٹے ہوئے پھر چل رہی ہو تو یہ علامت ہے کہ اس ایسا گھناؤنا شروع ہوا ہے اس کے بال کاٹ کے تو چھین کر اس کو نکال دیا پھر تو بڑا افسوس کیا جیسا سو آدمی فرشتہ آدمی آگے بڑھے تو نے کہا بیٹی آپ کو کیا ہوا تو عورت آگے جو ہے وہ سبلی وہ دیکھا کہ عورت خوش خوش بات جا رہی ہے کوئی مسئلہ سیدھے سیدھے نہیں ہے پھر انہوں نے ایسے کہہ دیا اگر آپ اپنے دوپٹے کو سر پر ڈال دیں یہ بہت ہی اچھا ہو عورت نے فوراً دوپٹا لیا اور کھولا اس نے سر پر بالوں پر ڈال دیا کوئی سال اس پر غور نہیں ڈالا کوئی سال اس پر ڈرایا دمکایا نہیں ہے صرف انہوں نے کہہ دیا کہ اس نیکی کو اختیار کرو اور ہو گئی سال جو ہوتا ہے وہ ترغیب دینے سے بات کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور دینے سے اس کو مان لیتے ہیں اس کو یاد جانی ہو جاتی ہے نصیحت کیجیے نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دے گا ذکر نصیحت کرے فن ذکر آٹن فرمین نصیحت کرنا یہ مومنین کو فائدہ دے گا اور ایسے ہی جو عام ذہن ہوتا ہے سالے ذہن ہوتا ہے برائی کی طرف جا رہا ہو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہاں، ہاں، بڑی بڑی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو چھوڑ دیتا ہے تو یہ تین مرحلے ہمارے ہاں پہلے ہیں اور اصلی نیکی کی طرف لانا اصلاح کرنا اور نیکی کا جذبہ پیدا کرنا برائی سے روکنا وہ ایسے ادارے کے ذمہ ہے جو کہ ترغیب سے اس بات کو لوگوں کے اندر پیدا کرے دوسرا مرحلہ ہے کہ بعض ایسے ریٹ ہوتے ہیں تو قانون اور تعزیر کے بغیر کام نہیں کرتے ہیں اسی کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر قانونی سزا اور قانونی سزا یہ مقرر کی ہوئی ہے یہ پھر شریعت نے قانون بنایا ہے تو شریعت کے کچھ اعمال تو اخلاقی ہیں کہ ان کی ترغیب بھی ایسا کرو تو یہ سواب ہوگا نہیں کرو گے تو پکڑ پکڑ نہیں ہو رہی ہے دنیا میں اس پر پکڑ کر کوئی قانون نافذ کرنا یہ اسلامی قانون میں نہیں ہے لیکن آخر میں نقصان اس ضرور ہے دنیا میں برکتی بھی ضرور ہے اور تو اس کی قانونی حیثیت ہے کہ وہ پورا پورا نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر قانون نافذ کیا جائے گا نماز جمعہ کا دن ہے پہلی اذان کے بعد دکانیں بند ہونی چاہیے اور دوسری بار نہ بند کی نہ بند کرے کوئی تو چھاپا مار کر سب کو جیل میں ڈال دیا جائے اور پھر کوئی ذمہ دار آدمی آئے ہیں جو ان کی طرف سے وعدہ کریں اور ضمانت دیں کہیں کہ آئندہ یہ نمازی نہیں کریں گے تو تب چھوڑا جائے گا کیونکہ اتر کے خلاف کی قانونی حیثیت ہے قانونی حکم نافذ ہوگا گرفتار کیا جائے گا اور جیل میں ڈالا جائے گا اور پھر کوئی ذمہ دار آدمی کہیں گے جی بس اس کوتا نہیں کرے گا ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں آپ اس کو آزاد کر دیں پھر کو چھوڑا جائے گا کیونکہ اس کی قانونی حیثیت ہے تو قانون جو ہے وہ پھر ٹھیک طبیعتوں کو لے کر آتا ہے اور ان کو حکم پر چلاتا ہے اور انسان کی طبیعت ہے کہ جب قانون ہے کہ مسلسل عرصہ اس کو جگڑے رکھے جگڑ پر تو اس سے یہ بات اس کی عادت میں بھی پھر داخل ہو جاتی ہے پابندی جو بار بار کرتا ہے کرتا ہے آدمی انسان کی نفسیات ہے تک تکررا تکررا عربی کا مقبول ہے تکررا چھوٹے کا دیتا ہے تکررا جس کی تو بار بار کرتا ہے تکرار کرتا ہے اس کا تکررا وہ اس کے باطن میں قرار پکڑ لیتی ہے تو اس کے برائی کو بار بار کر کے ہم اس کے آدھی ہوئے ہیں نیکی کو بار بار کر کے اس کے آدھی ہو جائیں نشے کیا ہے ایک عادت ہی ہے بڑے نشے کے جو آساد میں ہائر سینٹر کے کو پکڑ کر کام کرتے ہیں وہ تو شراب افیم وغیرہ ہیں چلو شراب افیم ہیروئن وغیرہ اور چھوٹا نشے چلم نسوار سگریٹ یہ تو عادت ہے میں تو آج بال بن جاتی تھوڑی دیر کے آج میں دل چاہتا ہے کہ وہ ڈبی نسوار کی جب سے نکالے اور پھر فٹ کی نکالے وہ ڈالے انہیں ڈالی تو اس کے بدل میں بے چینی ہوتی ہے یہ عادت ہے کا نشہ نہیں ہے یہ سب کی ڈبی پر شیشہ بھی لگا دیا ہے اس کو بھی بچے بنا نکال کر دانتوں کو بھی دیکھتے ہیں موشوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں مجھ بتاؤ بھی دے دیتے ہیں اب چھٹکی نکال کے اس کو ڈال لیتے ہیں نیا عادت ہے بار بار کیا آپ نے بار بار کرتے کرتے کرتے نفس کو مجبور کر دیا کہ اس کو اختیار کرو نہ کرے اس کو بے چینی ہوتی ہے بے چینی اور کوف ہوتی ہے یہاں تک کہ جب آدمی اس عمل کو کرنے لے اور یہ میں تکرار سے جو تکرا سے تکر ہوا ہے تکرار سے ہم نے جو قرار پکڑی ہے چیز اس کے نتیجے نہیں ہوا ہے لہٰذا جب سارے معاشرے میں برائی کا تکرار کرا کرا کے برائی کو بار بار کرا کر کے معاشرے کو برائی کا عادی کرا دیا گیا تو ان کا رخ موڑ کر ہر ایک آدمی اپنے اپنے ذات سے اپنا رخ موڑ کے بار بار جبر اپنے لفظ جبر کرتے ہوئے اس کو ڈالیں گے جی پر تو ان شاء اللہ اس کی عادت بن جائے گی اور شروع میں تو ہر کام اپنے آپ سے جبر سے ہی کروانا پڑتا ہے ہمارے شہر کے دوستوں کو کہتے ہیں کیا کریں بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے کیا مسئلہ درپیش ہے جی یہ ہم بیٹھے کے صبح دکان پر لے کر جاتے ہیں کمائی کرے بڑا ہو گیا اس کی شادی کریں گے اور دور سے آدمی آ کے اس کو مارتا ہے اور اس کرکٹ پر لے جاتا ہے بس باپ ادھر ادھر اس نے دیکھا پیچھے دیکھا بیٹا غائب کہاں جی جا کر کرکٹ کے میدان میں لگے ہوئے آپ باپ کے تو یاد رکھا یہ کھائے گا کیا میں مروں تو یہ کیا کرے گا آگے تو کرکٹ کا آدمی بنا لیا گیا ہے آج کوئی فائدہ یہ سمجھا رہے ہیں مزہ اس کو سمجھا رہا ہے تو یہاں کیوں بیٹھے لڑتا ہوا دکان پر لڑکا ہوا بیٹھا مزہ کوئی نہیں آ رہا کیونکہ فی الحال تو باغ کے بدن میں خون ہے تو کبائی کر رہا ہے اس کو مطلب مل رہی لاگت کو لکڑی کے گیند کو لکڑی لکڑی کے ڈڈے سے مارنے کا مزہ آ رہا ہے پیچھے بھاگتا ہے اور باپ بیچارا کڑ رہا ہے کہ ہمارا مسئلہ درپیش ہمارا مسئلہ یاد نہیں ہوتا ہے معاشرے نے اس کو ایک فضول چیز کا کو بار بار کرا کر ساتھی بنا دیا اور باوجود فائدہ نہ ہونے کے اس میں اس کو مزہ آ رہا ہے فائدہ کسی کچھ نہیں خاص فائدہ نہیں لیکن مزہ اس کو آ رہا اللہ کی شان جو میں گڑبڑی کرتی ہیں ان میں سستی اور غیر ذمہ دار آدتیں پیدا ہوتی ہیں سستی پیدا دل بڑا جانا خلوص دلی دوں سستی تاری انسان کے احمد کے نفسیاتی سے اس کے باتوں پر آتا ہے اور وہ پھر آخر میں کچھ عرصہ تو اثر ہوتا ہے پھر حالت ہوتا ہے پھر اس کی شخصیت کا لازمی جز بن جاتا ہے پھر ایسا دور ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں برائی کا خاتمہ اور نیکی کام ہونا تو اس میں دو ادارے کام کرتے ہیں ایک قانونی ادارہ جو کہ برائی پر قانونی سزا کا اجرا کرے اور نیکی کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس پر انعامات کا اجرا کرے اور ایک اس سے پہلے ادارہ جو تین تین اسٹیپ میں اس کام کو کرے الخیر امن دل معروف انہوں نے انل کے طور پر کہ خیر کی طرف جم کر بلایا جائے نیکی کے فضائل بیان کیے جائیں اور کی دنیا آخر کی کامیابیاں بیان کی جائیں اور یہاں تک انسانوں کو شوق دلایا جائے اور برائی کی کباتیں بیان کی جائیں اور دنیا اور آخر کے نقصانات کا تجربہ کیا جائے یہاں تک انسانوں کا مسئلہ خراب اپیل کر کے اور خیر کے ذریعے یہ انسانوں کے اندر پیدا کی جائے گا پھر آپ اس قابل ہو آپ ان کو کہیں اس نیکی کو کریں تھوڑی سی ترغیب دیں تھوڑی سی آپ جاوانی کریں تو آپ یہ اس کو کرنے کے قابل ہو جائے گا تھوڑا آدمی نکالی نہیں کر یہ جگہ سے کام نہیں کرنا اور برائی تو بڑھ رہا تھوڑا سا آدمی دیکھیں گے برائی کی طرف نہ بڑھے تو جس جگہ پر یدی خیر ہو چکی ہو یہاں جامعہ بل معروف آسان ہوتا ہے اور جن ہو رہا ہے ان کا بھی آسان ہوتا ہے قابل کے بعد بھیڑ کے دیے گئے ان کو پھر قانون کے ذریعے سے جگہ پر لایا جائے خرابیوں کی نہ بن کر کے اور اچھائیوں پر نام اور معاوضہ دے کر کے اور جب یہ قانونی دھارا بے جبر کرسو تک ان کو صحیح رخ پر رکھے گا تو ان کی عادت بھی صحیح رخ کی بن جائے گی اور جبر جو ہے وہ کفر کو اسلام لانے کے لیے جبر نہیں ہے لیکن اسلام میں آئے ہوئے آدمی کو پر اسلام پر چلانا اس میں جبر ہے تو اس لیے وہ ہمار میری قانونی حیثیت ہے اور اس پر تو گرفتاری بھی ہوگی جیل میں بھی ڈالا جائے گا کوڑے بھی لگیں گے کسی کے بارے میں رپورٹ ہوگی کہ مسجد کو نہیں آتا ہے بے نمازی ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے گا جنہیں دوسری اذان ہوگی دکانیں کھلی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا تو اس لیے سعودی عرب میں کہ وہ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اذان کے اذان ہوتے ہی وہ بھی اندر سے دکانیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کھلی نہیں سکتی بیٹھا ہوا ہوگا تو ہم عمرے کے امبار مکمل کر کے سر بنانے کے دکان میں تو جا رہے تھے چلو جی چلے چلے چلے جی، میں دروازہ بند کر رہا ہوں تو دیکھا ہم نے دروازہ بند کر کے اندر ہی بیٹھ گیا آیا تو یہ بار دکان کھلی کیا وہ قانونی حیثیت ہے اس سے نہ آنے پر گرفتاری ہوگا ہو کر جیل میں ڈالا جائے گا اور پھر کوئی ذمہ دار آدمی آ کر گمہار کر کے جب کہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں کرے گا میں زمارا کرتا ہوں نماز پڑھا کرے گا اس کی دکان خراب اذان کے بعد کھلی نہیں دیکھیں گے تو اس پر چھوڑا جائے گا اور جب نے کرتے تک انسانوں کو پر رکھے تو اس کے بعد انشاءاللہ ان کی عادتیں بھی درست ہو کر جگہ پر آ جائیں گی لہٰذا میں کو نافذ کرنا برائی کو روکنا یہ ہمارے یہاں دو ادارے ہیں قانونی ادارہ ترغیبی ادارہ اور ترغیبی ادارے کے پاس تین قدم ہے تین سٹیپ پر اس کو کریں گے تو اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ معاشرے سے برائی رک جائے گی لیکن حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ذمے اس بات کی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ برائی کو دیکھ کر اس کو روکنا اس کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا کچھ زبان کو ہلانا کچھ ترغیب دینا ہمارے ذمہ ہمارا آنکھیں بند کر کے ہم وقت گزار رہے ہیں کہ دیکھی کی طرف لانے کے لیے آدمی کو سمجھانا ترغیب دینا اور اس کو بلانا بن کر کے ہو اگر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے معاملے میں پڑھائی کی کامیابیاں بیان کر کر کے اپنے ساتھی کو اور میڈ کو بھائی کو بیٹے کو ہر کوئی سمجھاتا ہے وہ کہتا کہ سمجھائیں گے نہیں تو اس کو حاصل نہیں کر سکے گا حاصل نہیں کر سکے گا تو نقصان نہ رہے گا اور اس سے بڑھ کر جو ہے تو ہمارے آخر کی طرح ترجیح دینے کی ضرورت ہے اس کے سمجھانے کی ضرورت ہے اگر نہیں حاصل کرے گا تو خسارہ اٹھائے گا اور صرف یہاں کا خسارہ نہیں اٹھائے گا آخرت کا خسارہ اٹھائے گا دنیا کی بے برکتی اور آخرت کا عذاب تو یہ ہر آدمی کے ذمہ یہ بات ہے کہ وہ نیکی کی فضا بنائے اور برائی کے رکنے کے لیے کچھ اپنے ہاتھ پیر کچھ زبان ہلائے تھوڑا بہت کہنے سننے سے بھی بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے بات گرتے ہیں گرتے ہیں تو حالات نہیں ہوتے ہیں انسان جب ہوش میں آتا ہے تو وہاں تک بات پہنچ چکی ہوتی ہے اب اس نہیں ختم ہونا ہوتا ہے ان کے نہیں ٹوٹنا ہوتا ہے تو ان کے سارے مادی وسائل جو ہے وہ دشمن گھاٹ میں جا کر ان کے لیے غلامی میں قدر ہو جاتی ہے یہ غلامی میں اور سارے ان کے وسائل سارے چیزیں ساتھ ملی کیوں کہ یہ اپنے نظریہ عقیدے کے ساتھ وفاداری کر کے اس پر جمنے والے نہ رہے اس کی وجہ سے میدان کے ہاتھ سے جاتا رہا یہی ہوا اس بہن میں نام و نشان شان گیا سینکڑوں سالوں سے جو ہے تو بستے وہاں کی ان میں میوزیم بنے ہوئے ہیں گراوٹ ہوتا ہے تو یہاں تک آ گئی کہ اب جو بازی وسائل جن کو ہم بہت اپنا مقصد اور اصل وصول سمجھ رہے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتی مقد آئے تو اور صلاح تھا مطلب بہت شہراتی اور سب بدل کرنا کر پھر بعد میں ان کے پیچھے آنے والے ایسے آئے ان کے ان کے بعد میں آنے والے ایسے لوگ آئے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور نفس کی خواہشات کی پیروی کی تو غرض یہ ہوا کہ تباہی سے ہم کنار ہوئے ہاں، تباہی سے ہم کنار ہوئے تو یہ سب یار ہے تو قرآن کر الباغ کی تاریخ بتا رہا ہے ہم علیہ ہے مثلا کی حالات بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے تقوی اور پرزگاری سے بنی سائز مصر میں داخل ہوئے اللہ نے پہلے وزارت خزانہ دی یوسف علیہ السلام کو پھر پوری مملکت مصر دی اور بنی اسرائیل آباد ہوئے اور وہاں کی منڈیاں ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہیں وہاں کی تو ان کے ہاتھ میں وہاں کے کارخانے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وہاں کی سیاست ہے تو ان کے ہاتھ میں ساری چیزوں پر چھائے ہوئے ہیں وہاں میں لگے ہوئے ہیں کئی نظر جس کی اور اس کی محنت بڑی سب چیزیں کو ملی ہوتی ہیں وہ جب گزر جاتی ہے تو آنے والی نسل سمجھتی ہے کہ ہماری ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس منڈیاں ہیں مارکیٹس ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جائیدادیں ہیں زمینیں ہیں ہمارے پاس وزارتیں ہیں ہمارے پاس اقتدار ہے لہٰذا یہ اصل ہے اور ادھر لیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں یہاں تک ان سے نمایاں ضائع ہوتی ہیں تو سلاتا اور ضائع ہوتی ہیں ہمارے ان سے چھوٹتے ہیں اور دنیا کی بڑھوتری میں لگتے ہیں اور اس کے مقابلہ آگے پر آ جاتے ہیں میرا کارخانہ سے کارخانے سے بڑھے میری جائیداد کی جائیداد سے بڑھے میرے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں ہو ان جبڑا میں پڑتے ہیں اور وہ امار وہ ہدایت وہ چیز اس کی برکت ہم کو کچھ ملا تھا اس کو بھول جاتے ہیں جب مال میں گراوٹ آتی ہے پھر جھوٹے لگتے ہیں اور ہر چیز سے معذول کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے پھر جس بات کے ضلع کی زندگی ان ان کے ذہن پر آتی ہے اور دلیل کیے جاتے ہیں تو پھر اگلی نسل پر سوچنا شروع کرتی ہے ان کے ذہن پھر سوچتے ہیں تو روز زوال کس بنیاد پر ہوا تو دکے کھائیے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ عروج جو ہے وہ امال پر تھا اور زوال جو ہے بیراروی پر ہوا تو پھر ان کی جگہ پر آنے کے آلات ہوتے ہیں مرزا کی مرزا پر سادہ کی کارستانیاں اور ہندوستان کی سازشیں اور یہاں کے نواب اور راجے راجواڑے اور ان کے تائی شرائش کی زندگی اور ان کے محلات اور ان کی ساری کوتاہیاں ان سب نے اس بات کی پوری امت کو انگریز کے حوالے کیا اور غلامی میں دیا اور جب جوتے لگے لگے لگے لگے سب کہیں جا کر صدیوں بعد جو ہے تو پھر اگل اور شکانے ہوئے اور پھر سوچ والے آدمی پیدا ہوئے کہ ہماری ضلع کا سبب کیا ہے سب عقل کام کرتی ہے اور ٹھکانے لگتے ہیں جب کہ آدمی کو جوتے لگتے ہیں تب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے ایسے کے آج کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اور پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے اور اب جو اس بات کو رہا ہوں ساری تھوریٹیکل ڈسکشن تک آپ آئے گی نہیں کو سمجھیں گے اور آنے سے پہلے کسی کی بات اعتبار کر کے سمجھ جائے آدمی تو یہ تو بہت ہی بڑی حالت اور دانشوری کی بات ہوتی ہے تو اس کو مان کر اس پر آدمی کام شروع کر دے تو بغیر تقریب اور ضلعت کے نتائج ہاتھ میں آ جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے